اس لیے میں بتاؤں کہ تم دلیل تو لاؤ اچھا نبی کو محبت صرف تمہیں ہے تم جلوس نکالتے ہو یا جتنے لوگ عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں انہی کو محبت ہے اب میری ایک بات سن لو اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کس کی خلافت آئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایام خلافت میں یا جو اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد زندہ رہے ہیں اتنے ایام کے اندر اگر ایک مرتبہ بھی جلوس نکالا ہو تو دلیل لا وہ بھی دلیل پر سر جھکانے کے لیے تیار سب سے پہلے جلوس ہم نکالیں گے اور آج بھی نکالیں گے اور کل بھی نکالیں گے تاکہ خمیازہ پورا ہو جائے تو دلیل دے دے بس میرے بھائی میرے دوست میرے پیارے میرے محترم صرف دلیل دے دے کہ ابو بکر نے کبھی نکالا تھا یا پھر یہ کہہ دے کہ ابو بکر ہم سے کم محبت کرنے والے تھے اگر ابو بکر کو تم سے زیادہ محبت تھی تو جلوس کیوں نہیں نکالا چلو کوئی بات نہیں اب تھوڑا سا اور آگے آؤ حضرت عمر فاروق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو کوئی ہمیں اگر کسی نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہو تو لائے کوئی صرف اتنا ثبوت دے دے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے عہد ذری کے اندر فلا جلوس نکالا تھا اگر تو ایک دلیل دے گا خدا کی قسم چودہ سو سال سے جتنے بھی جلوس ہم نے نہیں نکالے ہیں وہ سارے جلوس ہم لائن سے نکالنے کے لیے تیار حضرت عمر کے بعد عثمان غنی کا دور آیا اگر کوئی ہمیں ایک ثبوت ایک دلیل دے دے کہ عثمان غنی نے بھی اللہ کے نبی کے بعد کوئی جلوس نکالا تھا اپنی زندگی میں عید میلاد النبی کا تو کائنات کے رب کی قسم یہ وہابیہ سب سے پہلے دل جو جلوس نکالنے کے لیے تیار اپنی پوری قوم کے ساتھ جلوس نکالنے کے لیے تیار اور اللہ کے نبی کے داماد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور داماد ہی نہیں بلکہ چچا زاد بھائی بھی تھے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی نے اور آپ کے داماد نے اگر اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کوئی جلوس نکالا ہو تو دلیل مجھے دے میرے بھائی میرے دوست کل ہم جلوس نکالنے کے لیے تیار اور اگر نہیں دلیل ہے تو پھر تم کیوں نکالتے ہو کوئی دلیل قرآن سے حدیث سے جب کوئی دلیل نہیں تو یا تو یہ کہو کہ خلفا اربا کو سچی محبت نہیں تھی اور اگر تھی تو انہوں نے کیوں نہیں نکالا یہ ایک ایسا سوال ہے کہ بےچارا ہاں کرتا ہے تب بھی پھنسا نہیں کرتا ہے تب بھی پھنسا کہا جائے ہاں انہوں نے نکالا نکالا تو کب نکالا کس سن میں نکالا نہیں نکالا تو کیوں نہیں نکالا کیا یہ لوگ بےچارے رسول سے محبت کرنے والے نہیں تھے یہ چیز میرے دوست اور بزرگوں اب اس پہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں گالی دے رہا ہوں اس لیے کہ میرے سوال ہیں میرے سوال کا جواب آپ دے دیجئے میں ماننے کے لیے تیار اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے جوابات تمہیں قرآن و حدیث میں نظر نہیں آئیں گے اس لیے کہ قرآن و حدیث دوست اور بزرگ کو پڑھا ہم نے پڑھایا ہم نے اور جو پڑھتے ہیں بخاری کو بلا عشق رسول اور جو پڑھتے ہیں بخاری کو بلا عشق رسول انہیں بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی اور میں کیا کہوں آؤ میرے دوستو اب میں آپ کو کیا بتاؤں دنیا میں موجودہ پیروں نے وہ تو بچارے بڑے نیک لوگ تھے کون خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ان کو کروڑ کروڑ چین و سکون راحت فرمائے ان کی کے گناہوں کو معاف کرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر ہم بھی مانتے ہیں میرے دوست بزرگوں لیکن کہو خدا کا درجہ دے دو یہ نہیں ہم بھی سب کا احترام کرتے لیکن موجودہ پیروں کا حال کیا ہے کوئی حدیث میں مت تلاش کرنا کیونکہ ساتھ میں ہم بے صفحے کے واقعات بھی سناتے چلتے ہیں جو میں بتاتا جاتا ہوں یہ نہیں کہ حدیثوں میں ملاتا چلوں اوروں کی طرح بیچارے ایک عورت نے تین پیروں کی دعوت کر دی تین پیروں کی جب دعوت کی تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا کھانا پکایا کھچڑی سامنے لا کر رکھ دی گھی بہت سا بیچ میں ڈال دیا کھچڑی گرم تھی گھی پگھلنے لگا تو ایک پیر کہنے لگا یہ اللہ سارا میرے پاس آ جائے دوسرا دل میں سوچنے لگا سارا میرے پاس آ جائے تیسرے نے سوچا یہ اللہ میرے پاس چلا ہے سب سوچ رہے ہیں تو ایک نے کیا فارمولہ ایجاد کیا کھچڑی میں انگلی ڈالی اور گڈھا بنایا نالی گھی کھچڑی گرم تھی گھی پگل چکا تھا اس نے انگلی ڈال کے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا تجریم انتہا وہ نالی بنائی اور سارا کھی کھینچ لے گیا اپنی طرف دوسرا پیر کہتا یا اللہ سوچا تھا میں نے اور لوٹ لے گیا یہ تو دوسرے نے کہا یار مولانا یا پیر صاحب ایک ہی جنت میں نہر نہیں ہوگی وہاں دودھ کی بھی ہوگی شہد کی بھی ہوگی اس نے دو انگلی ڈالی اللہ کے بندے نے کیا کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا انان تجریانی اس نے دو ڈالی دو انگلی سے بنا کر سارا گھی اپنی طرف کھینچ لے گیا تیسرے نے کہا یا اللہ سوچا تھا میں نے کہ مجھے ملے اور مار لے گیا یہ اس نے کہا میں ایسا فارمولہ ایجاد کروں کہ سارا مجھے مل جائے یا ایسا ہو کہ تینوں کو برابر برابر ملے تاکہ مجھے جو ہے محروم تو میں نہ رہ جاؤں تو اس نے کہا میں سب کو برابر برابر بانٹوں گا تاکہ میں محروم نہ رہ جاؤں اس نے کہا یار تم اتنی جلدی جنت اور جہنم میں پہنچ گئے ہو کہ جنت کے دودھ کی باتیں بھی آ گئی ہیں نہریں بھی بہنے لگی ارے پہلے قیامت آئے گی پہلے اس سے نبٹو اس کے بعد میں کہیں جنت جہنم پاؤ گے اس اللہ کے کہ بندے نے پوری پلیٹ اٹھائی ایسے کر کے اور کہا دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن اپنا گھی کی پلیٹ چاروں طرف اس نے جو گھمائی کہا دیکھو قیامت کے دن جہن وہ اے جو ہے زمین ایسے ہلائی جائے گی ایسے ایسے ہلائی جائے گی گھی جو تھا وہ چاروں طرف پھیل گیا کہا اللہ کے بندو اب کھاؤ مجھے کیوں بھوکا مارے ڈال رہے تھے تو یہ تھا یہ موجودہ پیروں کا حال ہے میرے دوستوں بتاؤ میں کیسے ان کو مان لوں قبروں پہ جاؤ تو اڈے بیٹھے ہیں کہتے ہیں آؤ میرے پاس جھولا جھولی لگتا ہے وہ بھرتے ہیں بےچارا جس کے پاس خود کھانے کو نہ ہو دوسروں کو دے رہا ہے ذرا اندازہ لگاؤ آج وہ اللہ کے نیک بندے بزرگ آج اتنی توہین ان کی کی گئی تو آپ نے ہمارے جو ہے ناظم جامعہ محمدیہ منصورہ مالک گاؤں حافظ اللہ اللہ مولانا مختار احمد ندوی کی زبان سے سن لیا ہے اب آپ خود ہی غور کیجئے میرے دوست اور بزرگوں ہمیں اندازہ نہیں لگ پا رہا ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کس گمراہی کی طرف جا رہے ہیں قرآن صاف کہہ رہا ہے وَلَا تَدُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَزُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَم مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ کے علاوہ کسی ایسی ذات کو نہ پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَم مِنَ الظَّالِمِينَ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا ذرا وید کی طرف اب پھر آئیے اور پھر دیکھیے وید نے کیا کہا ہے شما شا روہا دیو دت جگت پتی آسنا سا دودھ مٹر کل کی کو دے دودھ کے ذریعے ایک شیگر گامی گھوڑا دیا جائے گا وہ گھوڑے پر بیٹھے گا اور وہ جگت پتی ہوگا کلکی کو کہا گیا انتم مہرشی کو کہا گیا کہ وہ جگت پتی ہوگا میرے ہندو بھائیوں تمہارے کانوں میں اگر میری آواز جا رہی ہو تو ذرا غور سے سننا اور میرے مسلمان بھائیو اگر تم سن سکو یا کیسٹ بھری ہے لے کے جانا غیر مسلموں تک میری آواز کو پہنچا دینا کیونکہ یہ اسلام غیروں کے لیے بھی آیا ہے اس میں ایک چیز بتائی گئی ہے کہ وہ گھوڑے پر بیٹھیں گے اور جگت پتی ہوں گے کون انتم مہارشی جگت پتی جگت کے معنی ہوتے ہیں دنیا لیکن پتی کے معنی ہم یہ جانتے ہیں شوہر حالانکہ پتی کے معنی شوہر کے نہیں ہوتے سنسکرت ڈکشنری جب آپ الٹیں گے تو پتی کا ارتھ ہوتا ہے رکشک رکشا کرنے والا پتی کا ارتھ ہوتا ہے رکشا کرنے والا جگت پتی جگت کی رکشا کرنے والا چونکہ پتی شوہر کو پتی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بیوی کی رکشا کرتا ہے یعنی بیوی کا رکشک ہوتا ہے بیوی کی عزت بیوی کی آبرو کی رکشا کرتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں پتی یعنی بیوی کی رکشا کرنے والا تو وشو جگت پتی جگت کے مانا دنیا پتی کے مانا رکشک یعنی دنیا کی رکشا کرنے والا وشو رکشک یعنی دنیا کی رکھا کرنے والا اور دنیا کی رکھا کرنے والے کون تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ مذہب اسلام یا تو موسا علیہ السلام اور عیسا علیہ السلام جو آئے وہ اپنے ایک قوم اور ایک قبیلے کے درمیان میں آئے لیکن میرا نبی سارے عالم اور دونوں جہان کے لیے بھیجا گیا ہے اور رکشا وہی کرے گا جو رحم کرے گا ظاہر بات ہے ایک آدمی مجرم ہے ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں مجرم جرم کی بنا پر لیکن ہم نے اس پر رحم کیا تو گویا ہم نے اس کی رکشا کر دی تو رحم جب تک نہیں کریں گے تب تک رکشا نہیں ہوگی اور قرآن میں نبی کو رحمت اللہ کہا گیا وما اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین اور ہم نے دونوں جہان کے لیے نبی تمہیں رحمت بنا کر بھیجا دونوں جہان کے لیے ہم نے رحمت اللہ کر یعنی دونوں جہان کے لیے ہم نے رحمت رکشک بنا کر بھیجا ہے تو یہ صفت کس کے اندر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک چیز اور وید میں آئی ہے تت سب تر بھرگو تت سب تر ورے بھرگو وہ کل کی سورج کی طرح چمکے گا یعنی آخری نبی کو سورج کی طرح بتایا کہ وہ کل کی سورج کی طرح چمکے گا اور قرآن نے بھی اللہ کے نبی کو سورج کی طرح بتایا یا نبی ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نذیرا و دائین الاللہ بیزنی و سراجم منیرا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد ساری کائنات کے لیے گواہ بنا کر بھیجا ہے وہ مبشر بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اللہ اور اللہ کی طرف بلانے والا سراج منیرا اور چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے یعنی اللہ نے بھی سورج کہا ہے اور یہی فرق ہے میرے دوست اور بزرگوں کبھی اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ اے لوگو تمہارا ایک الگ سورج ہے میرا بھی ایک سورج ہے اے تمہارا سورج بھی نکلتا ہے اور میرا سورج بھی نکلتا ہے فرق دونوں کے سورج میں یہ ہے کہ شمس بادل فجری و شمسی تالیون بادل اے لوگو تمہارا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے یعنی میرے شوہر عشاء کے بعد میرے پاس آتے ہیں پیار و محبت کی باتیں کرتے ہیں تو میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے ہے اور یہی فرق ہے حضرت یوسف کی خوبصورتی میں اور نبی اکرم کی خوبصورتی میں حضرت عائشہ کے سامنے جب کچھ عورتوں نے بات کی تھی تو کیا کہا تھا عائشہ مصر کی کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام خوبصورتی دیکھی تو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالتی ہیں آپ نے سنا ہوگا قرآن میں آیا ہے کہ مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو پھل کاٹ رہی تھی تو بجائے پھل کاٹنے کے وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالتی کرتی ہیں تو حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا ہائے ہاں، عرب کی عورتوں سنو مصر کی عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھا تھا یوسف کی خوبصورتی دیکھی تھی تو اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی لورا جمال حبیبی اگر انہوں نے میرے نبی کا جمال دیکھا ہوتا اگر مصر کی عورتوں نے میرے نبی کا حسن دیکھا ہوتا تو لکتانا کلو بہننا تو وہ اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی اپنے دلوں پر چڑیاں چلا لیتی اور آگے سنو محمد اللہ کے حسن میں اور یوسف علیہ السلام کے حسن میں کتنا فرق تھا اور آؤ آج آج یہ ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں جو شاید تم نے سے پہلے نہ سنی سنی ہو ہو تو تمہاری خوش قسمتی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھی تو مصر کی عورتیں بے ہوش ہو گئیں یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتیں ہوش باختہ ہو گئیں بے ہوش ہو گئیں کیوں یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو مصر کی عورتیں بے ہوش ہو گئیں لیکن میرے نبی کا حسن جب عرب کے سرداروں نے دیکھا عرب کے لوگوں نے اور عرب کی عورتوں نے دیکھا تو وہ ہوش میں آ گئیں فرق ہے دونوں میں فرق ہے دونوں میں یوسف کا حسن جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئی ہوش باختہ اور میرے نبی کا حسن جب عرب کے لوگوں نے اور عورتوں نے دیکھا تو وہ ہوش میں آ گئی یوسف علیہ السلام کا حسن جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو چیخ اٹھی کہ ماں ہاضا بشرا یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ کوئی فرشتہ ہے یعنی انسان ہونے پر ایمان نہیں لائیں ماں ہاضا بشرا یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ بشر ہے یعنی یوسف کا حسن دیکھ کر وہ یوسف کے انسان ہونے کا انکار کر ڈالتی ہیں اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالتی ہیں پہلے یوسف کے انسان ہونے کا انکار کیا یعنی پہلے ایمان نہیں لائی اور بعد میں انگلیاں کاٹی اور محمد کے حسن کی تاثیر یہ تھی کہ جب صحابہ اور صحابیات نے دیکھا تو پہلے وہ ایمان لائے اور بعد میں اپنی گردنیں کٹا دی یہ تھا نبی کے حسن میں فرق اور یوسف علیہ السلام کے حسن میں فرق اب ذرا میرے دوست اور بزرگوں کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ میں نبی کو نہیں مانتا اتنا خوبصورت کہ رگ وید کا یہ شلوک ہندو دھرم کا گرنتھ بھی نہیں چھپا پایا اور ہندو دھرم کا گرنتھ بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کیا آخری نبی کل کی اوتار وچرن نہ سنا چھوڑیا ہے نہ پرتی مگوتی اتنا خوبصورت ہوگا اتنا حسین ہوگا کہ اس کے شریر سے اتلنی تیز کی کرنے چھٹک رہی ہوں گی ارتھات وہ اتنا سندر ہوگا اتنا سندر ہوگا کہ اس کی اپما نہیں دی جا سکتی اس کی مثال نہیں دی جا سکتی اللہ کے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ اس کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی لیکن کوئی صحیح مثال نہیں دے سکتا کوئی صحابیہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی اندر اندھیرے میں نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چراغ جلا دیا ہو اور حضرت حسان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی اندھیرے میں نکلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے جیسے پورب کی طرف سے سورج نکل رہا ہو تو دونوں میں فرق یعنی کوئی صحیح مثال نہیں دے پایا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی خوبصورت تھے حسین تھے جمیل تھے میرے دوست اور بزرگ اتنا ہی نہیں آؤ میں آپ کو وید ویاس جی کی لکھی ہوئی کتاب اٹھارہ پران جو ویدوں کی ویاخیا ویدوں کی تشریح میں انہوں نے لکھی ہے اٹھارہ پران ان میں سے ایک پران کا نام ہے بھوشیہ پران حوالہ نہ دکھلاؤں تو ذمہ دار میں حوالہ نہ دکھلاؤں تو مقدمہ چلاؤ حوالہ نہ دکھلاؤں تو گردن میری کاٹو لیکن آؤ مل جائے تو آؤ تو صحیح آخری نبی کی بشارت کتنے اچھے ڈھنگ سے بھوشیہ پران میں موجود ہیں بھوشیہ پران میں آیا ہے کہ ہندوستان میں ایک راجا تھا اس راجا کا نام تھا راجا بھوج جب چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تو راجا بھوج اس وقت ہندوستان میں تھا چاند کے دو ٹکڑے دیکھ کر وہ عرب کی طرف گیا اور بھوشیہ پران کے الفاظ آیودھیا کی طرف گیا اور سنسکرت بھاشا میں آیودھیا دو لفظوں سے مل کر بنا ہے آ کے معنی نہیں اور یدھ کے معنی جنگ آ کے معنی نہیں یدھ کے معنی جنگ آیودھیا یعنی ایسی جگہ جہاں جنگ نہ ہو ایسی جگہ جہاں لڑائی نہ ہو آپ بھی کبھی کبھی بولتے ہیں یہ کام سمبھو ہے سمبھو مانی ممکن اور جب کہہ دو آسمبھو ناممکن آ کے معنی نہیں اوچت مناسب آنوچت نامناسب تو آ کے مانا نہیں تو سمبھو اور اسمبھو ایسے آیودھیا آ کے مانا نہیں اور یدھ کے مانا جنگ آیودھیا ایسی جگہ کہ جہاں جنگ نہ ہو تو کیا کہا راجہ بھوج آیودھیا کی طرف گیا تو آیودھیا مکہ کو میں کہہ سکتا ہوں مانا کے لحاظ سے اس آیودھیا کو کوئی یہ شمار نہ کرے اور بعد میں کوئی آدمی آ کر یہ نہ کہے کہ مولی صاحب آیودھیا کو مکہ بتا کر چلے گئے کیونکہ ہم عربی میں مکہ کو آیودھیا کہہ سکتے ہیں یعنی ایسا مقام جہاں جنگ نہ ہو تو مکہ ہی ایک ایسی جگہ جہاں لڑائی لڑنا مدنی کریم نے حرام بتلایا ہے اور قرآن میں اس کو دار السلام کہا گیا ہے سلامتی کی جگہ بلکہ اس کو ایک جگہ اللہ نے بلد دل امین کہا ہے امن والی جگہ امن والا شہر تو وہ مکہ ہی ہے تو دوست اور بزرگوں آیودھیا جہاں لڑائی نہ ہو تو لڑائی وہی نہیں ہوگی جہاں امن ہوگا جہاں سکون ہوگا اور وہ مکہ ہے تو راجہ بوجھ ایودھیا کی طرف چلا یعنی مکہ کی طرف چلا اور مکہ میں پہنچنے کے بعد وہ محمد صاحب سے ملتا ہے اب ذرا ویدوں کے الفاظ اور پرانوں کے الفاظ دیکھیے بھوج کے الفاظ یہ ہیں کہ میں محمد جی سے ملا اور پریم پوروک ملا تو سب سے پہلے میں نے کہا ہائے محمد جی ہائے گرجا نواس نے بہو مایا یہ الفاظ ہائے گرجا ناتھ نمسکار ہائے گرجا ناتھ بہت سی مایا میں پروت ہونے والے ہائے گرجا ناتھ یعنی ہائے حفاظت کرنے والے کعبہ کی ہائے گرجا ہے بہو مایا بہت سے مایا میں پروت ہونے والے یعنی بہت سے موجزوں کو دکھلانے والے بہت سے مایا میں پروت ہونے والے یعنی بہت سے موجزے دکھلانے والے ترپراسر ناشائے مورتیوں کو نشٹ کرنے والے مورتیوں کو توڑنے والے خانے کعبہ میں جو تین سو سات مورتیاں رکھی تھیں اس کو توڑنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہا تیر پورا سر او مورتیوں ناشک او مورتیوں کو نشٹ کرنے والے او مورتیوں کو توڑنے والے گرجانات مروستھل نواس نے مروستھل میں رہنے والے یعنی ریگستانی علاقے میں رہنے والے نمسکار نمسکار آپ آپ کے یعنی کے لیے لیے میرا میرا ہو ہو یعنی سلام ہائے نمسکارمسکارجانات میں ہند سے سے میں بھارت آیا ہوں اور میرے پاس چند سوالات ہیں آپ میرے سوالات کا جواب دیجئے محمد جی نے پریم پورک پوچھا کہ بولو تمہارا سوال کیا ہے کہا کہ ہائے محمد جی یہ بتاؤ کہ آپ کے باپ کا کیا نام تھا آپ کے باپ کا کیا نام ہے تو محمد جی نے پوروک کہا ہو یاتری ہو بھارت سے آنے والے یاتری میرے باپ کا نام کیا ہے مت پوچھو بلکہ یہ پوچھو کیا ہے میرے یاتری ہو میرے مسافر بھائی دور سے آئے ہو میرے باپ میرے پیدا ہونے سے دو مہینے پہلے دیہانت کر گئے ہیں انتقال کر گئے ہے محمد جی میری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے محمد کے آنے سے پہلے اس کے باپ کا دیہانت ہو جائے گا کہا محمد جی آپ کے پتا کا کیا نام تھا کہا میرے پتا کا نام یش تھا میرے پتا کا نام وشنو یش تھا کہا اچھا آپ کی ماتا کا کیا نام ہے کہا کہا ہے نہیں تھا آپ کی ماتا کا کیا نام تھا کہا میری ماتا کا نام سو متی سو متیا تھا یہ دونوں شبد ملتے ہیں میری ماتا کا نام سو متی یعنی سومتیا تھا یہ دونوں نام میرے ماں کے تھے یعنی سو متی اور سومتیا کہا اچھا میری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اس کی ماں کا نام سومتی سمتیا ہوگا تب راجا بھوج نے یہ شلوک بڑھا تا پنری کاچو وشنو یشسو گرہ سو پرادربوابیم کہ گھر میں سو متی کے گرب سے مہامت پیدا ہوگا اب ذرا غور کرو وشنو یش کا معنی کیا ہوتا ہے وشنو یہ سنسکرت شبد ہے اور وشنو اللہ کا ایک نام ہے ہندو بھائیوں میں ایک اللہ کو تین حصوں میں بانٹ دیا برہما پیدا کرنے والا وشنو پالنے والا اور شیو موت کے گھاٹ اتارنے والا شیو موت کے گھاٹ اتارنے والا تو وشنو یہ بھی ایک اللہ کا نام وشنو یش یش کے معنی داس یش کے معنی غلام اس کے باپ کا نام وشنو یش ہوگا یعنی اللہ کا غلام اللہ کا داس اللہ کے نبی کے باپ کا نام عبد اللہ تھا اور اللہ مانی اللہ عبد اللہ اللہ کا داس اللہ کا غلام اللہ کا بندہ تو وشنو یش اور عبد اللہ ایک ہی مانا اس کے پتا کا نام وشنو یش ہوگا یعنی عبد اللہ ہوگا کہا آپ کی ماتا کا نام کیا کہا سو متی سو متی کا معنی شانتی والی اور سو متیا سو سندر متیا سو والی یہ دونوں شبد سنیے سو متی شانتی والی یعنی امن والی اور آمینا امن والی سو متیا سو منی سندر متیا منی سو والی سو متیا بہترین سو والی بہترین اخلاق والی آمینا اچھے چلن والی امن والی سکون والی تو محمد صاحب کی ماتا کا نام سومتی یعنی شانتی والی یعنی آمینہ ہوگا لہذا محمد صاحب کی ماں کا نام آمینہ تھا جو ایک ہی تو یہ دونوں باتیں اس نے سنی اور سننے کے بعد کہتا ہے اس کی دار الملک دھرم کے اندر ہو گئی ارتھات وہ آدمی ایمان لے آیا اور جب وہ آدمی ایمان لے آیا تو یقین مانو مسلمانوں سنو آگے بھوشیہ پورا کیا کہہ رہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا چمڑے کے ٹکڑے تھے اور ان چمڑوں کے ٹکڑے پر وہ کچھ چیزیں لکھ کر اپنے بھارت واسوں کے لیے لے کر آیا اور لے کر آیا تھا کہ راستے میں بھوشیہ پورا کہہ رہی ہے کہ راجا بھوج جب راستے میں آیا تو بھارت میں آدھے راستے کو پار کرنے کے بعد بیچ میں وہ مر گیا بیچ میں اس کی ہو گئی لیکن اس کے پاس جو کاغذ تھا یا چمڑے کے کے جو ٹکڑے تھے اس اوپر یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی اور یہ چیزیں آج بھی بھوشیہ پورا لکھی ہوئی ہیں ہندو بھوشیہ پران نکٹیشور پریس بامبے کی چھپی ہوئی گیتا پریس بامبے کی چھپی ہوئی سنسکرت بھاشا کی بات میں کر رہا ہوں اس کے اندر یہ شبد آج بھی موجود ہیں ذرا غور سے دیکھو کیا شبد موجود ہے کہ راجا بھوج جو پرچے لے کر مرا یا جو چمڑے کے ٹکڑے جو اس کے پاس موجود تھے اس چمڑے کے ٹکڑوں پر کیا لفظ لکھا ہوا تھا کیا شبد لکھے ہوئے تھے محمد صاحب کے بارے میں اس میں لکھا تھا او آج بھو پرتی پریملا ما یمت وشاردا تب دیو مہاراج ممدا ستو ماگتا مرمو چھشٹ سمنجیات تتا تت پشے بھونر اتی شوتوا تتا درشٹا پرم وسمے ماگتا پرم وسمے ماگتا یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہیں تمہاری کتابوں میں لکھی ہیں کہ ہے لوگوں سنو چاند کا دو ٹکڑے کرنے والا چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا لمبی داڑھی رکھنے والا اور اپنے چوٹی کو کٹانے والا چوٹی کا دشمن اور لمبی داڑھی رکھنے والا اور لنگ چودی ختنہ کرانے والا یعنی ختنہ کیا ہوا اور اس سے بھی زیادہ پشوم آہار مستی حلال جانوروں کا گوشت کھانے والا یہ آدمی مارشی ہے یہ آدمی آخری نبی ہے یہ آدمی کل کی اوتار ہے میرے ہندو بھائیوں یہ چیزیں آج بھی تمہاری کتابوں میں موجود ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا ختنا کرانے کیا ہوا مختون اور حلال جانوروں کا گوشت کھانے والا والا اور رکھنے یہ لوگ آخری نبی ہوں گے یہ آخری نبی ہے پھر بتاؤ تمہیں کون سی چیز اسلام سویکار کرنے سے روک رہی ہے ذرا غور تو کرو یہ ساری چیزیں تو آمینہ کے لال میں پائی جاتی تھی یہ ساری چیزیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی اب کیا چیز ہے اور سنو اتنا ہی نہیں بلکہ تمہاری کتابوں میں میں نام بھی بتا دوں اجان ہے کرت موہ مدا دیکھ ناشم دیتے تک اگیان ہے تو محمد ادھکاراشم ودایم ہی تدوتے موہم ادھکارم محمد اندھکارم ناشم محمد غور کرو نام کے الفاظ پر محمد محمد اندھکارم ناشم محمد اندھکار کو ناش کرے گا محمد اندھکارم ناشم محمد اندھکار کو میٹے گا محمد تمام برائیوں کو ختم کرے گا محمد تمام برائیوں کو میٹے گا تو بتاؤ محمد صلی اللہ وسلم نے برائیوں کو میٹا تھا یا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کو ختم کیا تھا یا نہیں یہ تو چند باتیں ہوئی آپ کے مذہب کے متعلق آؤ میری ماں اور بہنوں تم بھی آئی ہو اور بڑی بے انصافی ہوگی کہ اگر تمہارے بارے میں نہ بولوں اسی لیے میں کہتا تھا کہ شام کو پروگرام رکھ دیا جائے ایک دن میں ڈبل ڈبل پروگرام آواز نہیں ساتھ دیتی ہے دوست اور بزرگ ذرا غور کیجیے عورتوں کے بارے میں نبی نے کیا کہا اور اس میں بڑی دلچسپ باتیں ہیں آج عورتوں کی بے پردگی ذرا اس کو بھی سن لیجیے یا معاشر نبی نے کہا تھا کہ عورتوں تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو اور بلا ضرورت تم گھروں سے باہر نہ نکلو لیکن آج عورت کمانڈر بنی ہوئی ہے اور عورتوں کی بے پردگی کے ساتھ بھیڑ نکلنا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کل ایسا نہ ہو کہ اس اسٹیج پر ہم جیسے مولویوں کو یہ فتبہ دینا پڑے کہ اب عورتیں نہیں مرد پردہ کریں اور عورتیں گھر میں بیٹھیں کیونکہ اتنی بھیڑ عورتوں کی بے پردگی کے ساتھ لگتا ہے کہ مردوں کے لیے پردہ آیا اور ان کے لیے بے پردگی ایسا محسوس ہوتا ہے لوگ بڑے دھلے سے کہتے ہیں کہ عورتیں بالغ ہو گئیں اپنے آپ اپنی حفاظت کر لیں گی اور میں ذمہ دار ہوں نوٹ کرو لکھو ہمارے یو پی کی چیف منسٹر تھی مس مایاوتی جی بیچاری رشتے میں ہماری بہن لگتی مایا مایاوتی جی کا بیان ہے پیپر میں نکلا وہ کہتی ہیں کہ ملائم سنگھ نے میری بلاؤز اور ساڑی پھڑوا دی ہائے باپ چیف منسٹر سے الگ ہٹنے کے بعد بھی سیکورٹی رہتی ہے پولیس تیرے ساتھ سیکورٹی تیرے پاس ساری چیزیں حفاظت کا انتظامی تیرے پاس سب کچھ تیرے پاس اس کے باوجود جب تو اپنی ساڑی اپنی بلاوج نہیں بچا سکی تو غور کیجئے پورے اتر پردیش کی عورت عزت کیا بچا پائے گی اور میں کہتا ہوں کہ عزت اسلام نے بچائی ہے عزت اسلام نے بچائی کیسے الزم نہ بویو تک معاشر النساء اے تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو اور بلا ضرورت تم گھروں سے باہر نہ نکلو اسلام نے عورت کو ایک مضبوط قلعے میں بند کر دیا اور میرے ہندو بھائیوں میرے پاس جو غذا تمہیں بھی کھلاتا چلوں راول جب سیتا کو لے کر گیا تم بھی مانتے ہو سیتا ہرڑ ہوا سنو جب سری لنکا میں لے کے گیا تو آپ کی بالمی کی رامائن کیا کہہ رہی ہے کہ سیتا جی بڑی چالاک تھی جنگل سے لے کر جب راوڑ گیا تو سیتا جی نے پہلے اپنی چپل اتار کے پھینک دی کچھ اور آگے بڑی تو اپنا کنگنا اتار کے پھینک دیا کچھ اور آگے بڑی تو اپنا روپٹا اتار کے پھینک دیا کچھ اور آگے بڑی تو اپنا ہار اتار کے پھینک دیا اور کچھ اور آگے بڑی تو اپنی ناک کی بالی بندا اتار کے پھینک دیا یہ سیتا جی کی چالاکی تھی رام چندر جی نے اپنے چھوٹے بھائی لکشمن کو اور ہنومان سے کہا جاؤ ذرا تلاش کر کے آؤ سیتا جی کو تلاش کرنے کے لیے دونوں لوگ نکلے اور سنو جب بھی آبان بان جنگل سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہنومان کو سیتا جی کی چپل ملتی ہے کہا ہے لکشمن یہ چپل کس کی کہا یہ چپل تو میرے بھا بھی سیتا جی کی ہے کہا میں پہچانتا ہوں ہنومان نے کہا اور آگے چلو اور آگے بڑھے اب ہنومان جی کو اے جو ہے ہاتھ کا کنگنا ملا کہا ہے لکشمن یہ کنگنا کس کا کہا یہ کنگنا بھی میری بھا بھی کا میں پہچانتا ہوں کہا اسی راستے سے وہ رہا راوڑ میری یعنی جو ہے بھا بھی کو لے کر گیا چلو اور آگے بڑھو ہنومان اور آگے بڑھے لکشمن بھی آگے بڑھے اب کچھ اور آگے گئے تو روپٹا ملا کہا ہے لکشمن یہ روپٹا کس کا کہا یہ روپٹا بھی میری بھا بھی کرتی تھی اور میں اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں کہا اسی راستے سے لے کر گئے اور آگے بڑھو اور آگے بڑھے تو ہار ملا کہا ہے لکشمن یہ ہار کس کا کہ یہ بھی میری بھا کا ہے کیا میں اس کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں لہذا اس کو بھی اور اس کو لے کر اور آگے بڑھے اور سب سے آخر میں جب ناک کا بندہ ملا سب سے لاسٹ میں جب ناک کا بندہ ملا اس بندے کو اپنے ہاتھ میں لیا لینے کے بعد ہنومان نے کہا لکشمن یہ بندہ کس کا ہاں، لکشمن نے وہ بندہ اپنے ہاتھ پہ رکھا اور رکھتے ہی رونے لگے پھر ہنومان نے پوچھا لکشمن کیوں روتے ہو کہا میں چپل پہچان گیا میں کڑا پہچان گیا میں ہار پہچان گیا میں روپٹا پہچان گیا لیکن میں یہ بندہ نہیں پہچان سکا کہ لکشمن ساری چیزیں پہچان گئے لیکن یہ چیز کیوں نہیں پہچان پائے یہ بندہ تم نے کیوں نہیں پہچانا کہا ہائے ہنومان جی میں نے یہ بندہ اس لیے نہیں پہچانا کیونکہ یہ بندہ میری اپنے ناگ میں پہنا کرتی تھی یہ بندہ میری بھابی اپنے ناگ میں پہنا کرتی تھی اور آج تک میں نے اپنی بھابی کا چہرہ نہیں دیکھا آج تک میں نے اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا سن لو بالمی کی رامائن میں بھی دیور اور بھابی کا اتنا پردہ ہے کہ سیتا جی کا چہرہ لکشمن ان کے چھوٹے دیور رام چندر کے کے چھوٹے بھائی جب نہیں دیکھ پائے تو اسلام پردے کا حال کیا ہوگا اور منش مرتی تو یہاں تک کہتی ہے کہ کوئی بھائی بھی اپنی بہن سے اکیلے میں نہ ملے اور حوالے کا ذمہ دار جرجیز نوٹ کرو آج آل مہاراشٹر کانفرنس میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں نوٹ کر لو لکھ لو منش مرتی نے یہاں تک کہا ہے کہ کوئی بھائی اپنی بہن سے نہ ملے یہاں تو بےچارے دورے بھی ہو رہے ہیں دیور بھابھی ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوما جا رہا ہے کالج میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں پڑھانے والے ہم اور آپ غور کرو لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی ایک ہی ساتھ پڑھتے ہیں مخلوط تعلیم آگ اور پیٹرول دونوں ایک جگہ بےچارے کہتے ہیں کہ بالک ہو گئی اب تو خود سمجھدار عجیب معاملہ ہے یہاں چھوٹے چھوٹے جب بچے اور بچیاں رہتے ہیں تو اصول کیا ہے کہ بچوں کا الگ بوائز الگ گرلس اسکول الگ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور جب بڑے ہو جاتے ہیں بالغ تو سب کا مخلوط رکھ دیتے کہ اب تو بڑے ہو گئے سمجھدار ہو گئے اب تھوڑی غلط یعنی جو چیز بچپن میں جائز تھی کہ لڑکے لڑکیاں بچپن میں ایک مخلوط تعلیم حاصل کر سکتے ہیں وہ چیز الگ کر دی گئی اور جو چیز بعد میں ناجائز ہے اس کو کہہ دیا یہ سمجھدار یعنی دھرم کا ہی ستیہ ناش کر دیا آج موجودہ گورنمنٹ کیا کرے موجودہ چیز نہیں موجودہ سوس کارناموں نے آج غور کیجیے ہماری لڑکی بی ایس سی کی تعلیم حاصل کرے لڑکوں کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بی ایس سی اور ایم ایس سی نہ کرائیے کرائیے خوب شوق سے لیکن پردے میں جائے لڑکیوں کا ڈپارٹمنٹ الگ ہو ان کا کالج الگ ہو ان کی یونیورسٹیز الگ ہو لیکن ایک ہی ساتھ بیٹھ کر لڑکے اور لڑکیاں تعلیم حاصل کریں یہ کہاں کا انصاف ہے میرے دوست اور بزرگوں ذرا آؤ قرآن نے اللہ کے نبی نے کہا الزمنا نہ بویو یا معاشر النساء اے عورتوں تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا عید الاضحی یا عید الفطر کا موقع تھا آپ نے خطبہ دیا عورتوں کے پنڈال میں جا کر عورتوں کے مجمع میں جا کر آپ نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فانی اریتکن اکثر النار اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو کیوں اکثر اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم کے اندر سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے جہنم کے اندر میں نے تمہیں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے فعنی نہیں تو کن نکشر عالینار جہنم کے اندر سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے اور سن لو آج تمہارے مولوی جو کہہ کر چلے جاتے ہیں تم مان لیتے ہو اللہ کا شکر ہے ہم وہابیوں کی تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی غلط بات بول کے چلا جاؤں تو یہ عوام میری میرا بھی غریبان پکڑ کے کہتی ہے اے مولانا یہ حدیث تم نے کہاں سے بیان کی ہے یعنی ہماری عوام مجھ سے پوچھتی ہے فرق اتنا کہ تمہاری عوام تم سے سوال نہیں کرتی ہے تم نے جو کہہ دیا وہ کل صحیح ہمارے ضلع بنارس میں جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں بنارس سے آئے ہیں کچھ لوگ تو غور کیجیے بنارس میں ابھی اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا ایک جلسہ ہوا تو بارش کی وجہ سے لوگ نہیں آ پائے تو تعجب تو یہ ہے کہ مولانا اہل سنت والجماعت کے عربی میں جب قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کوئی بے شک اور سبحان اللہ کہنے والا نہیں اور جب عربی کی جگہ قرآن کا کل ہو اللہ کا ترجمہ جب وہ انگلش میں کر رہے تھے تو عوام چیخ اٹھی سبحان اللہ الحمد یعنی اردو میں کوئی سبحان اللہ اور بے شک چلانے والا نہیں یہ گواہ ہے پوچھیے آپ ان سے ہمارے ساتھ آئے ہیں غور کیجیے آپ دوست اور بزرگوں اور انگلش میں جب ترجمہ ہو رہا ہے تو جاہل اور عوام سب کہہ رہی سبحان اللہ چاہے وہ کچھ بھی ہو چاہے وہ وہابیوں کے مطلب کی بات ہو سبحان اللہ وہ ترجمہ کر رہا ہے نمانا بشر سلکم آئے اس کا انگلش میں ترجمہ کر رہا ہے کہ تم میری طرح بشر نہیں ہو اور بیچارے وہ انگلش میں سبحان اللہ الحمدللہ ذرا غور کرو یہ تمہارے عقیدے کے خلاف بات ہو تم سبحان اللہ کے چلے جا رہے ہو ایک مولانا آئے بیچارے وہ تو قرآن ہی کو بدل گئے مئو بھنجن کی سرزمین پر آئے کہہ گئے کہ قرآن میں جو آیا انا ما انا بشر سلکم تو وہ اصل میں ان نما نہیں بلکہ انا مانا بشر مثلکم بے شک تم میری طرح بشر نہیں ہو ماں انا میں کے نہیں بے شک ماں نہیں انا میں بشر مثلکم تمہاری طرح کا بشر یعنی میں تمہاری طرح کا بشر نہیں ہوں آگے پڑھائی نہیں بےچاری نے کیونکہ آگے ہے وہ انما الہکم الہ حکم واحد اگر یہاں ماں کا معنی نہیں مانتے ہو تو آگے بھی یہ کہو کہ ماں کے معنی نہیں کہ وہ انما اللہ کو ملا ہوا ہے اور تمہارا اللہ ایک اللہ نہیں ہے یہاں کھڑیا کھڑی ہو جاتی بےچارے ترجمہ ہی نہیں کر گئے آگے یہی وہ لوگ ہیں جو بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان لائے اور بعض پر نہیں میرے دوست اور بزرگوں ایک مرتبہ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا مراد آباد میں مت پوچھو کتنی کارستانی ایک مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ کیا بتاؤں کہ اللہ جب ایک گاؤں کا ایک مکھیا تھا اور گاؤں میں بارش جب نہیں ہوئی تو گاؤں کے لوگ اتنے جاہل تھے کہ اس مکھیا کے پاس آئے ابے مکھیا ابے چودھری گاؤں کے بنا بیٹھا ہے چودھری اور بارش نہیں ہو رہی اتنے دن سے جا کس لیے تو چودھری بنا بیٹھا جا بارش برسا تو بےچارا وہ چودھری کہتا ہے کہ ایسے تھوڑی میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا وندہ کرو تب میں جا جاؤں گا اللہ کے پاس گاؤں کے لوگوں نے تین چار لاکھ روپے کا چندہ کر کے دیا یہ کہتا ہے کہ میں آٹھ دس دن میں آؤں گا اس لیے میں جا رہا ہوں یہ بےچارا اللہ کے پاس گیا گیا غائب ہو گیا آٹھ دس دن کے لیے اور لوگوں سے کہہ گیا کہ میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس ملنے کے لیے آٹھ دس دن تک انتظار کرتا رہا بارش کا بارش ہی نہیں ہوئی سوچا گاؤں والوں کو جواب کیا دوں گا آیا اور ایک درخت کے اوپر بیٹھ گیا گاؤں والے کہنے لگے ابھی بارش تو ہوئی نہیں تو چار پانچ لاکھ روپیہ کیا ہوا کارے بھائی اسٹیج سجاؤ میں سب کو جواب دوں گا ایک ایک آدمی کو کہاں تک جواب دوں اسٹیج سجایا گیا تو اسٹیج سجا کر جانتے ہو کیا ہوا گاؤں کا مکھیا اس پہ بیٹھا لگا بھائیو آپ نے چار لاکھ روپے مجھے دیے چندے میں میں اس کو لے کر گیا بڑا لمبا سفر تھا سن لو سب سے پہلے میں پہلے آسمان پر پہنچا وہاں میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی اور بھوکا تو تھا ہی چٹنی روٹی ان کے پاس مجھے کھانے کو ملی ارے نبیوں کے پاس ہے ہی کیا رکھا ہی کیا چڑنی روٹی بیچاروں نے مجھے کھانے کو دی کہا ایک دن رک جاؤ ایک دن مجھے ان کے یہاں رکنا پڑا دوسرے دن میں جب دوسرے آسمان پر گیا تو وہاں حضرت نو سے میری ملاقات ہو گئی حضرت نو سے میں ملا مت پوچھو انہوں نے بھی ایک دن مجھے روک لیا کہا کہ آج میں میری مہمانی کر میری مہمان میزبان نوازی یعنی میری مہمانی تو میں کرنا پڑے گی کہا ٹھیک ہے چڑنی روٹی ان کے یہاں پر بھی ملی وہ بھی کھایا پیٹ تو خراب چڑنی روٹی کھا کے ہو گیا تیسرے تیسرے دن آسمان پہ پہنچا میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی اور مت پوچھو ان کے یہاں پر بھی چڑنی روٹی ملی اور تیسرا دن میرا ادھر گزر گیا چوتھے دن میں چوتھے آسمان پہ پہنچا موسا سے میری ملاقات ہو گئی چڑنی روٹی وہاں ملی ایک دن انہوں نے بھی روک لیا پانچویں دن پانچویں آسمان پہ پہنچا وہاں نبی ملا اس نے بھی مجھے روکا اور چڑنی روٹی اس نے بھی مجھے کھلائی نبیوں کے پاس رکھا یہ کیا چھٹے دن چھٹے آسمان پہ پہنچا وہاں پر بھی کوئی نبی ملے چھٹا دن تو میرا ویسے ہی وہاں چلا گیا اور چرنی روٹی ادھر بھی ہمیں ملی چرنی روٹی کھاتے کھاتے میرا پیٹ خراب ہو گیا اور مت پوچھو میں کتنا بے چین تھا ساتویں دن جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا ساتویں دن ساتویں دن جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا تو سن لو ساتویں دن جب ساتویں آسمان پر پہنچا تو وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی سے میری ملاقات ہوئی اور مت پوچھو ساری بریانی کی ڈیگیں بڑے بڑے کور میں اور جو دنیا میں نعمتیں تھی وہ انہی کے پاس ہمیں ملی اور چھ دن کی کسر ہم نے وہاں جم کے نکالی بھوکا تھا بولے پیر صاحب کہیے کیسے آنا ہوا بولے اللہ نے بارش نہیں برسائی میں بارش کے لیے آیا پیر صاحب بولے چلو میں برس میں اللہ سے سفارش کرتا ہوں میں بڑے پیر صاحب کو لے کر جب پہنچا تو اللہ تعالیٰ بڑے پیر پیر پیر صاحب صاحب صاحب کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا آئیے بیٹھیے نے کہا نہیں خدا تو تو ہے بیٹھ اللہ بیٹھ گیا پھر بڑے پیر صاحب نے کہا اللہ نے پوچھا پیر صاحب کیسے آنا ہوا کہا میں ایسے آیا کہ یہ بےچارا میرا مرید تھا دنیا میں اور اس کو تو نے مایوس کر دیا لہذا اس آدمی کے گاؤں میں پانی کیوں نہیں برساتا کہا آئے شیخ صاحب اے پیر صاحب خدا تو تم بنے خدا تو دنیا تمہیں مانتی ہے تم پانی برساؤ کہا اللہ خدا تو تو تو ہے پانی برسا کہا پیر صاحب خدا دنیا مجھے مانتی کہا دنیا تجھے مانتی تو پانی برسا پیر صاحب کہتے ہیں کہ تو پانی برسا اللہ تو بنا بیٹھا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں خدا مجھے کون مانتا تجھے مانتا ہے میرے نام پر کوئی مانگے تو پانچ کا سکہ کوئی نہیں دیتا اور بڑے پیر صاحب کے نام پر مانگے تو چادریں بھی بریانی کی ڈیگیں بھی ساری چیزیں خدا دنیا میں مجھے کوئی مانتا ہی نہیں ہے جا پانی تو برسا میں اللہ کو اور بڑے پیر صاحب کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ آیا اگر اللہ جیت گیا تو بارش نہیں ہوگی اگر اللہ جیت گیا تو بارش نہیں ہوگی اور اگر بڑے پیر صاحب جیت گئے تو انتظار کرو دو چار دیر میں بارش ہو جائے یہ ان کے واقعات کہاں تک بیان کروں میرے دوست اور بزرگوں یہ پیروں کا رتبہ جو چاہے تو نبی سے بڑھائیں آؤ میرے دوست اور بزرگوں یہ چند باتیں بتانے کے بعد چونکہ میرے پاس رکا گیا کہ اپنی تقریر کو ختم کریں میں امید ہے مجھے میرے دوست اور بزرگوں آپ وید اور پرانوں کی جو روشنی تھی اس کو آپ لے کر جائیں گے اور پھر غیر مسلک اور مذہب والوں کو آپ یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ میرے نبی کا نام تمہاری کتابوں میں بھی آیا ہے وما علین اللہ تبارک تعالیٰ ہم جمی مسلمانوں کو نیک راستے پر اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما فرمائے وما علینا البلاغ المبین ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنے